اور ایک تو ہے نماز کے متعلق میری وائف کو شوگر کی تکلیف ہے کبھی ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیتی ہیں اور کبھی مطلب تکلیف ہوتی ہے تو وہ بیڈ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہیں آیا بیٹھ کے نماز بیٹھ کے ہم جس بیٹھ کے ہم سوتے ہیں اسی پہ نماز پڑھ لیتی ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں میں نے میری وائف نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب ہیں وہ ایک بال لے کے پھر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بال صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک ہے اور اس سے پہلے ایک عورت بھی تھی ہیں ان کے پاس بھی اسی طرح کا تھا وہ بھی یہی کہتی تھی کہ میرے پاس بھی بال مبارک ہے اب ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا نام آیا یہ صحیح ہے اب یقین ان سے کریں یا نہ کریں ہے دونوں مطلب نمازی پرہیزگار مجھے ذرا اس کی وضاحت کر دیں کیونکہ نہ کرتے جب بنتے ہیں ہاں کرتے ہیں اگر غلط ہے تو جب گناہ گار بنتے عظمت بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بیمار آدمی مجبور آدمی نماز تو چھوڑ نہیں ہے پڑھنی تو ہے تو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے پڑھے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھے لیٹ کے پڑھ سکتا ہے لیٹ کے پڑھے اشارے سے پڑھ سکتا ہے اشارے سے جیسا بھی ہو سکتا ہے وہ پڑھے صحیح لیکن شرع ہے کہ وہ مسلح پر نماز پڑھے چار پائی پر نماز نہ پڑھے ہاں اگر مسلح پہ جا سکتا ہے اگر بیٹھ بھی آدمی سکتا لیٹ کے پڑتا ہے پھر جہاں بھی لیٹا ہو پھر اشارے سے ہی پڑے گا لیکن اگر ایسا جیسا آپ سچویشن بتائی ہے کہ ادھر کی مریض ہیں تو وہ یہ ہو کر نماز کی نیت باندھ لیں جتنی دیر تک کھڑے رہتے کھڑے رہیں اس وقت بیٹھ جا کریں اور جب کھڑا بالکل نہیں ہو سکتے تو پھر بیٹھ کے ہی پڑے لیکن جتنی دیر تک جو کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کریں جو بیٹھ کے کر سکتے ہیں وہ بیٹھ کر کریں یہ تو نماز کا مسئلہ ہے تقویر تحیمہ کھڑے ہو کر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ جائیں اب دوسرا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا بوئے وارکا کا ہے تو انہیں میرے بھائی انکار کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے یقین رکھنا چاہیے یقین کامل رکھنا چاہیے کہ یہ آقا کے رسل کا وہ مبارکہ ہے تو نہیں بھی ہے تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے چونکہ ہمیں جن سورسز سے پتہ چلنا تھا ان سے یہی پتہ چلا ہے لہذا ہم گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن انکار کرنے میں زیادہ خطرہ ہے تو کہتا ہے اس پر یقین کرنا چاہیے ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ بے شمار لوگوں کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن پر کرم ہے ان کے پاس وہ وارکا ہیں اور تبرکات بھی ابھی تک پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں یہ معذ اللہ کا فضل و کرم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آمد ہے جنہوں نے ان کو جس جس کو انہوں نے عطا کیے شاہ ولی اللہ محدود سے دیل ویر احمد اللہ تعالی نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں بیمار ہو گیا تو جب بچنے کی امید نہیں تھی تو ایک رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جاتے جاتے مجھے فرمانے لگے کہ یہ منہ مبارکہ میں تجھے دے کے جا رہا تو چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد پھر تشریف لائے فرمایا کہ کہیں پریشان نہیں ہونا تیرے سر کے نیچے میں رکھ کے جا رہا تو کہتے ہیں صبح بیدار ہوا تو وہ تین منہ مار پڑے ہوئے یا ایک ہی ہے منہ مار کا ہاں ایک ہی منہ مار کا پڑا تو صبح میں نے لوگوں کو بتایا تو مانتا تھا کو نہیں مانتا تھا تو تین آدمی یا نہیں مان رہے تھے تو میں نے کہا میرے پاس تو اس کا حل کوئی نہیں ہے میں نے آپ کو آ دیا ہاں ایک یہ ہے کہ ان کو باہر لے جاؤ ابھی پتہ چل جائے گا تو کہتے ہیں وہ باہر لے گئے تو دھوپ تھی جب باہر منہ مار کا گیا تو سایہ ہو گیا جب اندر آتے ہیں تو دھوپ نکل آتی ہے باہر نکلتے ہیں تو سایہ ہو جاتا ہے تو دو تو مان گیا تیسرا پھر بھی نہیں ماننا لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہر ہوئے مارکا کے ساتھ ایسا ہی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس ہوئے مارکا ہے تو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے ہوئے مارکا کی تو عزت ہے ہی لہذا اس پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ کرنا ہی نہیں چاہیے آقا کریم کا اگر کسی پر کرم ہے کسی جگہ سے اسے پہنچا ہے تو اس کی عزت احترام جو ہے وہ کرنی چاہیے جی منیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب